اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ اور اللہ شکر کی جزا دینے والا بہت جاننے والا ہے